بڑی نعمتوں کا دروازہ کھلوانے کے لیے اللهم انی اصبحت منك فی نعمت وعافیہ وستر فأتمم علی نعمتك علی نعمتك وعافیتك وسترك فی الدنیا والآخرہ یا اللہ میں نے صبح کی آپ کی طرف سے نعمت عافیت اور پردہ پوشی میں بس آپ مجھ پر اپنی نعمت عافیت اور اپنے پردے کو دنیا اور آخرت میں مکمل فرما دیجئے جو صبح و شام تین بار پڑھے اس پر ضرور نعمتیں برستی ہیں